الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى العلوم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات ورقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العلي العظيم گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا مشرقی نے مکہ دو بڑی بیماریاں تھیں اور مکی صورتوں میں ان دونوں بیماریوں کا ذکر اور ان کا علاج تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا ہے پہلی بیماری تو شرک کی تھی جس پہ میں نے گزشتہ نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی دوسری بیماری <clears throat> انکار آخرت کی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا دوسرے عالم کا بپا ہونا حساب کتاب کا ہونا خدا بندی قدوس کے سامنے کھڑا کیا جانا اور پھر جنہوں نے زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق بسر کی ان کے لیے دائمی کامیابی جنت کی صورت میں اور جنہوں نے کفر بغاوت اور سرکشی کی زندگی بسر کی ان کے لیے دائمی خسارہ جہنم کی صورت میں ہوگا آخرت کی اس زندگی کے وہ منکر تھے قرآن کریم نے ان کے شبہات کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر ان شبہات کا قرآن کریم نے جواب بھی دیا اس صورت میں بھی آخرت ہی کا ذکر ہے کہ قیامت بپا ہوگی دوسرا عالم آئے گا انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور خدا کے سامنے اس کو اپنے کارنامہ زندگی کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی سورت کا بھی بنیادی موضوع یہی ہے لیکن آخرت کی زندگی یعنی دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جانا اس سے پہلے جو اس کے مقدمات ہیں جو دلائل ہیں دلائل ہی کے اندر جو ہیں اس آخرت کی زندگی کے مقدمات کو بھی بیان کر دیا گیا ہے یعنی جو پہلے پانچ قسمیں جو ہیں کھائی گئی ہیں اور قسم دلیل ہوتی ہے شاہد ہوتا ہے جو اپنے دعوے پر مفسرین نے ان کے مختلف مطالب اور معنی بیان کیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صفات کا ذکر ہے موصوف کا نہیں ہے اس لیے اقوال بھی متعدد ہو گئے کہ اس سے مراد کیا ہے لیکن جس قول کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے وہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں ملائکہ کی قسم کھائی گئی ہے کہ زیاتی غرق ورنہ نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا قسم فل ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچ لاتے ہیں مراد اس سے کفار کی روحیں نکالنا کہ کافر مرنا نہیں چاہتا اور جب سکرات موت کے وقت دوسرے عالم سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور اب حقیقت اس پر کھل جاتی ہے کہ اب مفارقت کا وقت آ گیا ہے روح اب اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی بڑے سخت لمحات نہیں ہے کوئی چھٹکارا نہیں ہے پردے جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں دوسرا عالم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سکرات موت کا وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اب کفر سے شرک سے توبہ کرتا بھی ہے ایمان لاتا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایمان تو وہی فائدہ مند ہے جو خیب پر ایمان لا کر انبیاء اکرام علیہ مسلاۃ وسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے سچ کہا جا رہا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے جس نے ایمان قبول کیا وہ ایمان معتبر ہے پردے جب اٹھ جاتے ہیں دوسرا عالم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور خدا کے منکر کی طرف کافر کی طرف مشرق کی طرف باغی اور سرکش کی طرف ملائکہ عذاب جو ہیں وہ ملک الموت کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو اب ایمان معتبر نہیں ہے اب توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتی قرآن کریم نے فرعون کا تو خاص ذکر کیا فرعون کا آگے آ رہا ہے لیکن قرآن نے تو خاص ذکر کیا کہ زندگی ساری اس کی سرکشی میں بغاوت میں خدا کی نافرمانی میں نہ صرف گزری بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تو میں خود ہوں رب تو میں ہوں الہ تو میں ہوں لیکن جب اس میں اصل الہ جو کائنات کا حقیقی الہ ہے کائنات کا حقیقی رب ہے اس کے سامنے اپنی بے بسی اور بے چارگی دیکھی کہ رب کون ہوتا ہے الہ کون ہوتا ہے تو اس وقت اس کی زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسا اور ہارون کے رب پر موسا اور ہارون کے رب سچے ہیں کہ آل آن وقد آسائی کا بلو حکم تمین المفصین اب ایمان لایا اب تو ایمان کا کوئی وقت نہیں اس سے پہلے ساری زندگی تو نے مفسد بن کر گزاری مفسد بن کر مفسد تھا تیری زندگی تو فساد ہی بپا کرنے میں گزری ہے نافرمان اور سرکش تھا اب ایمان اب ایمان نہیں متبر تو یہ آخری وقت جو ہے اس لیے کہ اب دروازے کھل جاتے ہیں دوسرے عالم کے ملائکہ ملائکہ عذاب جو ہیں اس کو نظر آ رہے ہیں روح جانا نہیں چاہتی کیسے جائے کہا کہ وہ نازیات غرق فرشتے پھر نازیات کا خود مانا کھینچنا جو ہے نہ کھینچنے والے نازا کا مطلب کھینچنے والے اور غرقہ خوب ڈوب کر جو ہے جسم کے انگ انگ سے جو ہے جہاں جہاں روح نکال رہے ہوتے ہیں تکلیف اور شدت اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے چاہے ظاہری طور پر جو ہے وہ کسی کو دکھائی دے یا نہ دے ڈوب کر جو ہے وہ اس کی جان نکال رہی ہوتی ہیں اس وقت ون ناز اور اس کے مقابلے میں ناشتا نشتا جو مومن ہوتے ہیں مومنوں کی روحوں کو اللہ ہی کو اپنا الہ اللہ ہی کو اپنا رب جنہوں نے مانا اور اسی پر ثابت قدم رہے ثابت قدم اسی پر رہے اللہ کو رب کہا اللہ کو الہ کا مانا ان اللہ جینا کالو رب اللہ کہا انہوں نے مارا رب تو بس اللہ اللہ رب ہے کو رب مان لے آدمی اور اس پر ثابت قدم ہو جائے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے یاد رکھنا دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے آخرت تو ہے ہی انہی کے لیے آخرت تو ہے ہی انہی کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے آخرت تو ہے ہی انہی کے لیے لیکن دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی کی آسانی بھی سمجھ لیجیے شبہ تو ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلاۃ وسلام ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں ان کی زندگیوں میں تو ہم تکالیف دیکھتے ہیں مصائب دیکھتے ہیں عالام دیکھتے ہیں ظاہر یہی ہوتا ہے ظاہراً ایسا ہی نظر آتا ہے ظاہراً نظر یہی آتا ہے دیکھنے والا لیکن جو قلب کا اطمینان اور جو قلب کی راحت اور جو قلب کا سکون ان کو حاصل ہوتا ہے کسی خدا کے باغی اور سرکش کو حاصل ہو سکتا ہی نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں پٹ رہا ہے جو پٹ رہا ہے قلب اس کا مطمئن ہے اور جو اس کی پٹائی کر رہا ہے خدا کا باغی اور سرکش کل اس کا مسترب اور پریشان ہے پریشان اور مسترب وہ ہے اس لیے دنیا کی زندگی بھی یاد رکھیے گا جب ایک کے سامنے آدمی رب کہنے کا مطلب کیا ہے اللہ کو رب کہا اور پھر ثابت قدم ہو گیا ساری دوئی ختم ہو جاتی ہے انتشار ختم ہو جاتا ہے در در جھکنا ختم ہو جاتا ہے ہر ایک کی خوشامد کرنا ہر ایک کے سامنے بچنا ہر ایک پہ نظر رکھنا ہر ایک کا خیال رکھنا دل کی یہ ساری پریشانیاں اور استرابات اس کے ختم ایسا یکسو ہوتا ہے یکسو کہ رب اللہ ہے بس اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے بس میری تخلیق میں مجھے خلق کیا کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا کوئی دوسرا نہ اس میں ماں کا اختیار نہ باپ کا اختیار میری ماں کے رحم کے اندر میری صورت بنائی کسی کی شرکت نہیں اس میں جس طرح چاہ نے میری صورت میری شکل بنائی مجھے جو کچھ عطا کیا جسمانی صلاحیتیں ذہنی صلاحیتیں اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کیسا ذہن دیا کیسا فہم دیا کیسی جسمانی صلاحیتیں دی کیسی استدادیں میرے اندر رکھی کوئی دوسرا نہیں ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مجھے روزی پہنچائی کسی کے بس کی بات نہیں تھی تنہا جو میرا رب ہے اسی نے پہنچائی اور پھر اس اللہ کا کتنا شکر کہ اس نے مجھے صحیح سالم جو ہے رحم مادر سے اس دنیا کے اندر جو ہے پیدا کیا اس میں بھی کسی اور کا کوئی اختیار نہیں پھر جتنا چاہا اس نے مجھے دنیا کے اندر جو ہے وہ زندگی عطا کی اور اب دنیا کے اندر بھی جو ہے ساری میری ضرورتیں ایک اللہ پورا کر رہا ہے بس وہی پال رہا ہے وہی پرورش کر رہا ہے ساری دنیا مل جائے ساری دنیا مل جائے جو میری روزی جو میرا رزق اس نے میرے لیے لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر جو ہے مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتی اور جو مجھے نہیں ملنا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لوں وہ مجھے مل نہیں سکتا اب عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ اگر عزت دینا چاہے ساری دنیا جو ہے مل جائے مجھے ذلیل نہیں کر سکتی اور جس کو وہ ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت عطا نہیں کر سکتا عزت بھی ذلت بھی موت حیات یعنی سب ایک اللہ تن تنہا اب کوئی خوف اور کوئی تما اس کو اس سے ہٹا نہ سکے استقامت تو یہ ہے کوئی خوف دنیا کے اندر خوف خوف کی کئی صورتیں ہوں گی جتنی صورتیں ہوں خوف کی جتنی شکلیں ہوں جتنی قسمیں ہوں جتنے روپ ہوں اللہ سے اللہ سے ہٹا نہ سکیں بس وہ اللہ ہی کا اللہ ہی کے سامنے جھکنے والا ہے اللہ ہی کی اطاعت کرنے والا ہے اور کتنے لالچ کتنے تما کتنے مفادات کتنی خواہشات شکلیں بدل بدل کے جائے اس کے سامنے اللہ سے ہٹا نہ سکے رب اللہ ہی ہے کوئی رب نہیں ہے نہ میری ماں رب ہے نہ میرا باپ رب ہے نہ میرا افسر جو ہے میرا باس وہ رب ہے نہ حکمران رب ہے نہ دنیا کے تمام جو اپنے آپ کو مقتدر کہتے ہیں وہ رب ہیں رب ایک اللہ ہے بس ثابت قدم ایسا ثابت قدم اس کو کوئی کوئی انتشم یہ ہے جب مقصد کی وادت ہوتی ہے مقصد بس ایک کوئی اس کے اندر دوئی نہیں ہے کہ جس کو رب کہا ہے بس وہ مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں رب راضی ہر وقت وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ روابط اس کے ہوتے ہیں سب بس ایک نقطے کے تحت کہ رب میرا راضی ہو جس میں رب کی رضا نہیں ہے جس میں رب کی رضا نہیں ہے کہ ساری دنیا خوش ہو جائے وہ کام میں نہیں کر سکتا اگر رب راضی نہیں ہے اور ساری دنیا ناراض ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہے جو اطمینان ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاص طور پر وہ دعا جو آپ نے سفر طائف کے موقع پر واپسی پر جو ہے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی تھی زخموں سے چور ہیں جسم لو لہان ہے لیکن ایسے عالم میں بھی جو ہے کیا میرے مالک میرے اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے تم مجھ سے راضی ہے اللہ تعالی کی رضا یہ ہے استقامت اللہ کو رب کہنے کی زندگی بھی جو ہے زندگی بھی جو ہے وہ راحت اور آرام سے امکنار ہو جاتی ہے لیکن راحت اور آرام سے مراد راحت اور آرام کی شکلیں نہیں ہیں راحت اور آرام کی صورتیں نہیں ہیں راحت اور آرام کی جو حقیقت ہے وہ اس کو نصیب ہوتی ہے ہم نے صورتوں کو راحت اور آرام سمجھا ہوا ہے صورتوں کا نام راحت اور آرام نہیں ہے کوٹھی ہے بہت بڑی کوٹھی ہے آرام و آسائش کا ہر سامان وہاں موجود ہے لیکن قلب جو ہے وہ مسترب ہے پریشان ہے سکون اور اطمینان نہیں ہے راحت اور آرام کی صورت ہے حقیقت نہیں ہے جب اللہ والوں کے بارے میں کہا تو اللہ والوں کو حقیقت نصیب اللہ والے ہی حقائق کو سمجھتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا ورنہ آدمی صورتوں ہی میں الجھا رہتا ہے حقائق سے کوسوں دور ہو جاتا ہے صورتوں ہی کے اندر جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور ساری زندگی انہی صورتوں کے اندر اس کی بھٹک رہی ہوتی ہے اور اسی بھٹکنے کے اندر بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے زندگی ساری گزار دیتا ہے حقیقت کو وہ پا ہی نہیں سکا حقیقت تک وہ پہنچ ہی نہیں سکا صورتوں ہی کے اندر جو ہے وہ بھٹک بھٹک کے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے کے اندر ہیں ظاہر تو یہی صورت تو آگ کی ہے صورت تو آگ ہی کی نظر آئے گی لیکن حقیقت جو ہے حقیقت راحت کی جو ہے وہ نمرود نہیں دیکھ سکتا اور سورج اور چاند اور ستاروں کے پوجنے والے نہیں دیکھ سکتے اور غیر اللہ کے سامنے اپنی جبینیں جھکانے والے نہیں دیکھ سکتے وہ جو حقیقت ہے وہ تو وہی کہ جس کو وقت علی کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض جن کو ہم نے آسمان و زمین کی جو ہے آسمان و زمین کی بادشاہت ہم نے دکھائی جنہوں نے اللہ کی آسمان و زمین کی بادشاہت کو دیکھا ہوا ہے وہی اس حقیقت کا ادراک اور احساس انہی کو ہے جو صورتوں ہی کے اندر الجھے ہوئے ہیں وہ حقائق تک کہاں پہنچ سکے تو اس لیے دنیا کے اندر بھی یاد رکھیے گا کہ راحت اطمینان سکون کا کوئی نسخہ ہی نہیں ہے اللہ کے دین کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ اتباع کے علاوہ کوئی نسخہ ہی نہیں کسی کے پاس اب یہ تو دنیا اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کو اب شوق شوق جو ہوتا ہے محبت کس کی ہے سب سے زیادہ یہ تو اللہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہو کہ جو میرے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں تو محبت قلب کے اندر کی محبت ہوتی ہے میلان کا ایمان میلان شدت کے ساتھ کس کی طرف ہے قرآن کہہ رہا ہے آمنوا اشد حب جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اشد محبت میں اللہ ہی کے ساتھ ان کی محبت ہے تو محبت قلب کا میلان کس کی طرف ہے قلب کا رخ کس طرف ہے قلب کس طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے قلب قلب کے اندر شوق ہی اللہ کی نکاح کا ہے اللہ کی ملاقات کا ہے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے اور مومن کی روح مومن کی روح تو ہر وقت اسی شوق اور اسی محبت میں بےتاب ہوتی ہے کہ وہ وقت کب آتا ہے کہ جب جس میں عنصری سے جو ہے مجھے رہائی حاصل ہو اور میں اپنے رب تک جا پہنچوں اور رب سے ملاقات ہو تو جسے ملاقات کا شوق ہو شدت کے ساتھ جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو قرآن کریم ہی نے کیا بتایا کہ وہ ناشتا نشتا وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے بند جو ہے نا کھولے جاتے ہیں بند کھول دیا جائے مشق ہو اور مشق سے جو ہے آپ سوراخ کر دیں اور پانی فوراً جو ہے وہ بہنا شروع کر دیں غبارہ ہو اور اس کو جو ہے وہ آپ سوراخ ہوا فوراً جو ہے وہ نکل جائے اس لیے وہ تو اس کے انتظار میں ہے کہ کب سوراخ ہو اور کب ہوا نکلے مومن کے بند جو ہیں وہ اس طرح کھولے جاتے ہیں اتنی نرمی کے ساتھ کہ وہ پہلے ہی بےتاب ہے کہ کب مجھے جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے اپنے رب کریم کی طرف ورنہ شتا نشتہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مومنوں کی روحیں جو ہیں وہ بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں ان کے بند جو ہیں وہ اس طرح کھول رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جسمیں ان کی روحیں جو ہیں وہ ان جسموں سے آزاد ہو کر اپنے رب کی طرف جو ہے وہ روا دبا ہوتی ہیں وہ ناشتا نشت اور قرآن دوسری جگہ اسی کو جو ہے دیکھیے اسی منظر کو کہتا ہے وضاحت کے ساتھ تتنزل تنزل الملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے اب ان کی طرف بھی آ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحسنو جب ملائکہ رحمت کا جو ہے وہ نزول ہو رہا ہو اور ملائکہ رحمت جو ہیں ان کی روح کو لینے کے لیے آ رہے ہوں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحسنو اور ملائکہ رحمت یہ کہہ رہے ہوں کہ خوف کی کوئی نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو کوئی خوف نہیں ایک انسان کی فطری اور تبھی بات یہ تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دوسرا آدم میں ہو گیا کام دنیا میں بھی اگر ایک ملک کسی دوسرے ملک میں گیا نہیں ہے کبھی دنیا کے اندر حالانکہ دنیا کا ملک ہوتا ہے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں احوال اسی عالم کے ممالک ہوتے ہیں لیکن جس ملک میں کبھی گئے نہیں ہے دور دراز کا ملک ہے تو جانے سے پہلے جو ہے آدمی کو نہیں اس ملک میں جائیں گے کیسے حالات ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے کیسا نظام ہوگا کس قسم کے موسم کس قسم کے یہ دنیا کا ایک طبی بات ہے وہ تو دوسرا عالم ہے تو جس وقت مومن کہ یہ آخری لمحات ہوتے ہیں تو ملائکہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور ملائکہ پہنچ کر جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تخافو جہاں جا رہے ہو کوئی خوف کوئی خوف والی بات ہے ہی نہیں اللہ تخاف اور جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا کیا غم بلا تحزن نہ خوف نہ غم وہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو بچھڑ رہے ہوتے ہیں ان کا غم ہوتا ہے پیچھے اولاد ہے عزیز و اقارب ہیں ماں باپ ہیں بھائی بہنیں ہیں دوست ہیں دنیا میں جو کچھ ہے اس کا کیا غم نہ اس کے غم کی ضرورت ہے نہ جو دوسرے عالم میں جا رہے وہاں کے خوف کی اللہ تخاف ولا تحزن تا وہ اب شروع بل جنا جنت کی خوشخبری جنت کی خوشخبری اسی وقت سنا رہے تھے اب شروع بل جنا اللہ کن تم تو وہ جنت جس کا وعدہ کیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اب تو اس کا وقت آ گیا ہے اب شروع بل جنت تی کن تم تو آدون نہ کنفل حیات دنیا و فل آخر اور پھر تم یہ بھی انسان انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے طبی طور پر یہ معاشرت پسند ہے انس پایا جاتا ہے تنہائی سے جو ہے اس کو وحشت ہوتی ہے تنہائی سے دوسرا عالم تنہائی کا عالم ہوگا پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے گی تنہائی کہاں ہوگی تمہارے لیے تمہارے لیے تنہائی بھی کون ہے وہاں نحن اولیاء نہ دنیا دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور ملائکہ کی رفاقت اہل ایمان کو اہل حق کو دنیا میں رہتی ہے بعض مواقع کی تو قرآن کریم نے بڑی سراحت کے ساتھ بتایا نا جیسے قصبہ بدر میں غزبۂ عہد میں غزبۂ احزاب میں تو سراحت کے ساتھ لیکن عمومی طور پر بھی جو ہے اہل حق کو ملائکہ کی رفاقت دنیا میں بھی رہتی ہے اگر اہل حق کو دنیا کے اندر ملائکہ کی رفاقت نہ رہے مدد اور نصرت جائے تو آپ غور کریں نا کہ جس طریقے سے یہ کفر دند نہ رہا ہوتا ہے ہر طرف اپنے سارے آلات کے ساتھ مسلح ہو کر تو کوئی تو چیز ہے کہ جو اہل حق کو ثابت قدم رکھتی ہے نہ اسلح نہ ساز و سمان ویسا نہ وسائل دنیا کے ویسے نہ ظاہر قوت اور طاقت ویسی لیکن پھر بھی جو ہیں وہ اگر اس سب کچھ کے باوجود جو ہیں وہ ڈٹے ہوتے ہیں حق پر تو کوئی تو ہے جن کی میت اور رفاقت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تو بدر و عہد کے مجاہدین کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو مدد تو ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے لیکن تمہارے اطمینان کے لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں تمہارے اطمینان کے لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں ملائکہ کو بھیج رہے ہیں تو دنیا کے اندر بھی رفاقت ہوتی ہے اور یہاں تو سراحت ہے کہ نہ دنیا ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور اب آخرت میں ہم تمہارے دوست ہوں گے اب تمہیں تنہائی نہیں ہے اب کہاں ملائکہ رحمت اور ان کی رفاقت اور ان کی معیت حاصل ہو اور ان کی میت اور ان کی رفاقت میں جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہو اور آخری لمحات میں خوشخبری جو ہے وہ سنا رہے ہوں تو کیسا سعادت مند ہے وہ انسان کہ جو اس طرح دنیا سے رخصت ہو رہا اور جہاں جا رہا ہے وہاں کیا صورتحال ہے نحن فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْدَعُونَ اب تو جو تم خواہش کرو گے جو تمہاری چاہت ہوگی جو مانگو گے وہ تو سب کچھ عطا ہوگا اس لیے کہ تم اب مہمان ہو مہمان ہو مہمان اور تمہارا میزبان کون ہے تمہارا میزبان کون ہے نز من غفور رقیم یہ میزبانی ہے کس کی طرف سے اس رب کی طرف سے جو بخشنے والا بھی ہے جو رحم فرمانے والا بھی ہے تم تو مہمان بن کے جا رہے ہو تمہارا میزبان جو ہے وہ تو دنیا کے اندر بھی جو ہے ملائکہ کی رفاقت اہل ایمان کو حاصل دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں ملائکہ رحمت پہنچتے ہیں خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں اور پھر خدا کے مہمان بن کر جو ہے وہ دوسرے عالم میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ پھر ان کی روحیں جو ہیں اس کے لیے بےتاب ہوں کہ وہ لمحہ کب آتا ہے کہ جب خدا بندے قدوس کے پاس پہنچے اس لیے وہ ناشتا نشتا اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو مومنوں کی روحوں کو نکالتے ہیں بند کھولتے ہیں اور بڑے آرام اور راحت کے ساتھ ساب سابحاتی سب اور پھر بڑی سورت کے ساتھ تیر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی آڑ طرح کے دریا کے اندر جو ہے وہ سمندر کے اندر تیرنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ایسے جو ہیں وہ زمین سے آسمانوں کی طرف جس وقت جا رہے ہوتے ہیں روحیں لے کر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس طرح جس طرح تیر رہے ہیں اور سب کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش سبقت کر رہتے ہیں آگے بڑھ رہتے اور پھر فل مدبرات امرا پھر جو ان کو حکم ملتا ہے وہ حکم بجا لانے والے ہوتے ہیں وہ تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں امر کی وہ ملائکہ جو ہے نیکوں کے بارے میں جو حکم ملتا ہے کہ نیکوں کے جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ حکم بجا لاتے ہیں جو خدا کے باغی اور سرکش ہوتے ہیں فسق و فجور میں جنہوں نے زندگی بسر کی ہوتی ہے سیاکاریوں اور نافرمانیوں میں جنہوں نے جو ہے وہ روز و شب گزارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس حکم کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں فل مدبرات امرا جب یہ سب کچھ جو ہے برحق ہے تو پھر یقین جانو کہ تمہارا دوبارہ اٹھنا بھی برحق ہے یہ گواہ ہیں کہ یقیناً تم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور جب اٹھنا ہے تو یوم ترجف الراجفت وہ دن کیسا ہوگا یوم ترجف تتبع دفا وہ دن تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر ہلا مارنے والی چیز جو ہے وہ ہلا ماری جائے گی زلزلہ بپا ہو جائے گا ہر چیز میں زمین میں پہاڑوں میں دریاؤں میں سورج اور چاند اور ستاروں میں پندوں اور حیوانوں میں انسانوں میں ہر طرف ایک لرزہ بپا ہوگا سخت زلزلہ ہوگا یوم ترجف الراجفہ ایسا زلزلہ کہ ہر چیز ہے وہ ہل جائے گی یہ پہلا کہ یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی مضبوط سے مضبوط پہاڑ زمین اور ساری کی ساری مخلوقات جتنی بھی زمین پر ہے سب کی سب اس زلزلے کا زلزلے کی دہشت کی وجہ سے اور آواز کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اس جگہ غیر من فی السماوات من شاء اللہ جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب کا سب جو ہے اس پر مردنی چھا جائے گی سور کا الراجفہ تتبع الرادفہ اس کے پیچھے پھر ایک اور زلزلہ آئے گا اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا دوسرا سور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پہلے سور کے بعد پہلے سور کے وقت ساری مخلوقات ختم سارا نظام نظام عالم طے ابالا کر دیا جائے گا ایک عرصہ ایسا ہی رہے گا سمت بادفا پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جب دوسرا سور پھونکا جل جائے گا سب زندہ ہو کر جو ہے وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے سب زندہ ہو دیں گے سورہ یاسین ہے کالو بآسانا مر کا دینا حیران اور پریشان کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیا ہے ہمارے مرکزوں سے ہماری خوابگاہوں سے ہاضام ما وعد الرحمن و صدق المرسلون یہ رحمان کا وعدہ ہے نا رسولوں نے جو کہا سچ کہا تھا یہ رحمان کا وعدہ ہے یہی بات تو رسولوں نے کہی تھی اب اس دن قلوب یوم واجفہ اس دن پھر کچھ دل ایسے ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے لرزاں تاری ہوگا ہو جائے واجب جیسے اعمال ہوں گے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق دل دل دہل رہے ہوں گے دوسرا عالم بپا ہو جائے گا ابتدائی آفرینہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سارے سامنے کھڑے ہوں گے خدا بند قدوس کا تخت عدالت ہوگا اسی صورت میں آگے آ رہے کلو یو یوم واجفا دل دل رہے ہوں گے دڑک رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے اب ساروا خاش آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے ندامت کی وجہ سے جکیل ہوگی زندگی کیسے ہم نے بسر کی اللہ کے نبیوں نے ہم سے کیا کہا تھا اور ہم کیا کرتے رہے تھے اور جس دن سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا ہم اس کا تو انکار کر رہے تھے آج وہ دن ہمارے سامنے آ گیا ہے اب سار ہوا خاشیا آنکھیں جھکی ہوں گی آزرائے تمسخر و استضاء پھر کفار کہتے ہیں منکرین آخرت کہتے ہیں جب آخرت کا ذکر ہوا کہ دوسرا عالم بپا ہوگا اور دوبارہ جو ہے وہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور دل جو ہے وہ اس دن دہل رہے ہوں گے خوف سے کانپ رہے ہوں گے آنکھیں ندامت اور شرمندگی سے جھکی ہوں گی منکرین آخرت عظرائے تمسخر و استضاء کیا کہتے ہیں کہ یقولون لمردودون فی الحافرہ فرا ایزام عظاما تل قالوا تلک کر کررت خاسرہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر جو ہے وہ انہی پاؤں پر لٹا دیے جائیں گے پھر ہمیں جو ہے وہ زندگی مل جائے گی جس طرح پہلے زندگی تھی پھر ہمیں زندگی جو ہے اس طرح لٹا دی جائے گی اسی زندگی کی طرف دوبارہ ہمیں پھیر دیا جائے گا یقون آئینہ نہ مردود ایزام جب کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی کھوکھلی ہو چکی ہو جائیں گی ان کے اندر سب کچھ جو ہے وہ گودا وغیرہ ختم اور بوسیدہ ہو چکیں گی اور پھر ہمیں دوبارہ جو ہے پہلی زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا ادا کنہ ادا من نخیرہ پھر کہتی ہیں زیادہ تمسر کالو تل کا ایزن کر رتن تخاصرا اگر ایسا ہو گیا تم جس طرح یہ مومن کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اہل ایمان جس طرح کہہ رہے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہوا تو پھر تو یہ دوبارہ لٹایا جانا ہمارے لیے تو بڑا ہی خسارے کا باعث بنے گا بڑا ہی خسارے کا باعث بنے گا یہ بھی مزاح کے طور پر کہہ رہے ہیں استضاع کے طور پر کہ جب کسی کو جو ہے وہ ڈرایا جائے تو بھی دیکھو اس راستے سے نا نہ گزرنا اس راستے میں شیر کھڑا ہے اور سے نہ جانا تو وہ مزاح کے طور پر کہ بھائی دیکھیں کہتے اس راستے میں نہ جانا شیر کھڑا ہے کھا لے گا میں کھا لے گا کھا جائے گا مزاح کے طور اچھا پھر ہم شیر کا لکما بن جائیں گے کوئی خیال نہیں شیر کا لکما بن جائیں گے جی، کیا کہہ رہے ہیں شیر کا ہم لکما بن جائیں گے کہ اگر دوبارہ لٹایا جانا ہے اور دوبارہ زندگی جو ہے وہ ملنی ہے جس طریقے سے اہل ایمان کہہ رہے ہیں ہڈیاں جب ہماری کھوکھلی ہو چکی ہوں گی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو کالو تل کا ایزن کر رہا پھر تو ہم بڑے ہی نقصان میں ہوں گے بڑے ہی گھاٹے میں ہوں گے اس لیے کہ ہم تو ان کی طرح کام نہیں کر رہے ہیں ان کے اعمال پر بھی جو ہے وہ تنز کر رہے ہوتے ہیں کفار اہل ایمان کے اعمال پر بھی جو ہے وہ تنظ کر رہتے ہیں کہ اس قسم کی ہم تو عبادتیں نہیں کرتے ہیں نا اس طرح ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اس طرح ہم تو روزے نہیں رکھتے ہیں نا اس طرح تو ہم جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ اس طرح نہیں رہے ہوتے جس طریقے سے یہ کرتے ہیں پھر ہم تو گھاٹے میں ہوں گے نا قرآن کریم اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ تم اس کو سمجھ رہے ہو یہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے جو کہہ رہے ہیں گویا کہ دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک انہونی بات ناممکن بات جس کو عقل مان ہی نہیں سکتا یہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہوگی جو بھلا بتائیں تو صحیح کہ جب ہڈیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں مٹی میں مل کر جو ہے وہ مٹی ہو جائیں تو کسی کے بس کی بات ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ جوڑے اور ان کو پھر جو ہے وہ انسان بنا ڈالے اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ چلتا پھرتا انسان ہو جائے یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یہ کسی کے بس کی بات ہو سکتی ہے دوسری جگہ قرآن کریم کا جواب یہاں سنیے وزارب علیہ سیاہ خلقہ کالم رمیم مثالیں بیان کرتے ہیں ہمارے لیے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے یہ یہ کافر جو ہے وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ پیدا کیسے ہوئے تھے کون سا مٹیریل تھا کس سے پیدا ہوئے تھے وزارہ بالانا سلم سیا خل کا اپنی پیدائش کو پالم اظام و رمیم یہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا جب کہ یہ بالکل جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ختم ہو جائیں گی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گی کالمئی رمیم قرآن کریم کا جواب سنیے کیا جواب ہے شہانہ جواب ہے نا اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کسی فلسفی کا تو نہیں ہے کسی شہانہ جواب ہے کالمئیزام رمیم کو ان سے کہیے کہ وہی پیدا کرے گا دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور کون کرے گا جس نے عدم میں سے پیدا کر دیا کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے تمہیں پیدا کر دیا تمہاری نک سکھ جو ہے وہ درست کی تمہیں صحیح سال میں انسان بنایا عدم میں سے جو پیدا کر سکتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ان ریزوں کو جو ہے وہ جوڑ نہیں سکتا اوحسب الانسان اللن نجمع عظاما بلا قادرین ان بنانا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے جمع نہیں کر سکتے ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہارا یہ جو آخری جسم کا آخری حصہ یہ پور ہوتے ہیں نا کنارے تو یہ یہ جو آخری کنارے پور ہیں ہم ان کو بھی جو ہیں وہ درست کر دیں گے ان کو بھی بنا دیں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ان کو بھی ٹھیک ٹھاک اسی طرح بنا دیں گے جس طرح تھے یہ اللہ تعالیٰ جس کو وہ مستبعد سمجھ رہے ہیں جس کو محال سمجھ رہے ہیں جس کو جو ہے وہ مستض مشکل سمجھ رہے ہیں ناممکن سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے جواب اب یہاں سنیے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ اس کے لیے نہ پلاننگ کی ضرورت ہے نہ کسی وقت کی ضرورت ہے نہ کوئی کارندوں کی ضرورت ہے نہ مزدوروں کی ضرورت ہے نہ صنعت کاروں کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ لمبی چوڑی مدت چاہیے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس یہ تو ایک آواز ہوگی ایک آواز فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز ہوگی ایک چنگاڑ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَةٌ سب کے سب جو ہیں وہ اٹھ کر میدان میں آ جائیں گے سب کے سب اٹھ کر میدان میں آ جائیں گے بس اتنی ساری دیر لگے گی ہمارے لیے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَ اب ارہ غور کیجئے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں لیکن پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ سامنے چند جملوں کے اندر لا کے رکھ دی گئی ہے پہلے الفاظ کا شکو جن ملائکہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں ان الفاظ کا خود شکو دیکھیے اور ان الفاظ کی ہم آہنگی بھی دیکھیے اور سوتی جو آہنگ ہے اس کو بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہ خود دل کے اندر جو ہے وہ ایک احساس بیدار کر رہا ہوتا ہے وہ نازیات غرق و ناشتا نشتا و صابحات فسابقات سبقا فل مدبرات امرا قسم ہے ان ملائکہ کی کہ جو روحوں کو کھینچ کے جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں اور جو مومنوں کی روحوں کے بند جو ہے وہ کھول رہے ہوتے ہیں اور جو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس حکم کو بجا لانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوتے ہیں یوم ترجف الراجفہ یقیناً جو ہے وہ قیامت کا دن برحق ہے کہ جس دن جو ہے ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ لرزہ تاری ہو جائے گا اور تتو اور رادفا اس کے بعد پھر ایک زلزلہ آئے گا کہ سب کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا قلوب یوم ازم واجفا اب ساروا خاشعا اس دن کچھ دل جو ہیں وہ دھڑک رہے ہوں گے دہل رہے ہوں گے خوف سے جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے اور ندامت کی وجہ سے آنکھیں ان کی جھکی ہوں گی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرا کالو تل کا خاصرا اور کفار تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں پھر جو ہے وہ دوبارہ پہلی زندگی کی طرف جو ہے وہ لٹا دیا جائے گا اور جب ہماری ہڈیاں بھی جو ہیں وہ کھوکھلی ہو چکی ہوں گی اس وقت تو ہم پھر بڑے ہی خسارے اور نقصان میں ہوں گے هِيَ بس ہمارے لیے یہ کون سی بات مشکل ہے ایک آواز ایک چنگاڑ ہوگی اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے سامنے لا کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن کی حقیقت پہ یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کے لیے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین